لیجئے اللهم صل على محمد النبي وعلى وصحبه وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں عصر کی نماز پڑھ کر ہم سب فارغ ہوئے ہیں رمضان کا مہینہ روزے کی حالت ہے اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دین کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں ایسی مجلسوں میں اور جہاں دین کی باتیں کہی جائے سنی جائے سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم پہلے ہی یہ نیت کر لے کہ مولا جو کہا جائے گا جو سنا جائے گا ہم کہنے والے سننے والے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور یہ نیت سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے میں اکثر یہ اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس اس کا کوئی فرینڈ آ کر بیٹھ گیا ہے اب یہ دونوں آفس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں اتنے میں اس مالک نے اپنے ملازم کو اپنے نوکر کو بلایا اور اس کو اس نے کچھ باتیں کرنے کے لیے کہی کہا کہ دیکھو سب سے پہلا کام تم جا کر یہ لیٹر ٹائپ کر دو اور ہاں وہ فیکس جو آیا ہوا ہے اس کا جواب دے دو اور ہمارے اکاؤنٹنٹ کو کل کا سارا حساب دے دینا اور ہاں جتنی میل آئی ہے ان سب کو پڑھ لینا اور جو امپورٹنٹ میل سے میرے پاس لے کر آنا اور اتنے کیش لے کر جاؤ اور بینک میں جمع کر دینا وہ اس سے چھ سات کاموں کا انسٹرکشن دیتا ہے وہ خادم چلا جاتا ہے اس کا جو فرینڈ اس کے پاس بیٹھا ہوا یا تھوڑی دیر کے بعد اس کو پوچھو کہ وہ جو چھ سات آٹھ چیزوں کا اس نے آرڈر دیا تھا بتا اس نے کیا کیا کہا تھا اب وہ اپنے دماغ پر زور لگا کر کہے گا یہ ایک بات تو یہ کہی تھی وہ دوسری میں بھول رہا ہوں تھرڈ بات یہ کہی تھی کچھ بتائے گا کچھ نہیں بتا پائے گا لیکن اسی خادم کو پھر بلاؤ اس کام کرنے والے کو اس کے سیکرٹری کو بلاؤ اور اس کو پوچھو کہ تجھے تیرے باس نے کیا کیا کام بتلائے تھے وہ ون بائی ون چھ سات آٹھ کام فوراً بتلا دے گا کیوں یہ فرق ہو گیا عقل میں آنے والی بات ہے کہ سنا تو دونوں نے تھا ایک ہی جگہ پر دونوں نے آفس میں اس بات کو سنا تھا لیکن وہ دوست جو آ کر بیٹھا ہوا تھا اسے پریکٹیکلی طور پر یہ کام نہیں کرنا تھا اس نے سنی انسنی کر دی بات ہو رہی تھی اس نے سن لیا لیکن وہ جو اس کا سیکریٹری تھا اس کی تو ذمہ داری تھی ریسپانسیبلٹی تھی کہ میرے باس نے جو مجھے انسٹرکشنز دیے ہیں یہ چھ سات آٹھ کام کرنے ہیں مجھے سب کو آج پورا کرنا ہے تو اس کے پاس چونکہ انسٹرکشن موجود ہے اور اس کو پریکٹیکلی طور پر کرنا ہے اس نے ساری باتوں کو یاد رکھا اور وہ فرینڈ تو گپے مارنے کے لیے آیا تھا اس بنا پر اس نے ان باتوں کو یاد نہیں رکھا معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی کام پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے تو انسان اس وقت اپنے جسم سے بھی حاضر ہوتا ہے دل سے بھی حاضر ہوتا ہے دماغ سے بھی حاضر ہوتا ہے جو سنتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور اسے پریکٹیکلی طور پر انجام دیتا ہے اور جو آدمی صرف ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے وہ سنتا تو ہے اس کی باڈی تو موجود ہے لیکن دل و دماغ حاضر نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ جب بھی ایسی مجلسوں میں بیٹھو پہلے نیت کر لو کہ میں اس کے اوپر انشاءاللہ عمل بھی کروں گا تاکہ جسم بھی حاضر دل بھی حاضر اور دماغ بھی حاضر ہو جائے اللہ ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائیں برحال میرے بھائیوں میں نے آپ ادرات کے سامنے سور حشر کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر گناہ سے بچو اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو اس آیت کریمہ میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خطاب دیکھو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان کی دولت اپنے سینوں میں دبانے والو یہ اللہ کا خطاب ہے اور جب اللہ یہ خطاب کرتا ہے نا یا الذین آمدو اے ایمان والو اس خطاب میں گویا ایمان والے کو ڈائریکٹلی خطاب ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس میں پیار بھی ٹپکتا ہے اس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی اور جس کے پہلے یہ چملہ ہوتا یا ایوہ الذین آمنو تو تو میں بالکل چوکنا ہو جاتا الرٹ ہو جاتا کیونکہ یہ وہ خطاب ہوتا ہے کہ جس میں اللہ ڈائریکٹلی اور براہ راست اپنے بندے کو خطاب کرتا ہے اور اس میں پیار بھی معلوم ہوتا ہے اگلی قوموں کو اللہ نے ایسا خطاب نہیں کیا تورات میں دیکھو اگلی کتابوں کے اندر اللہ جب بنو اسرائیل کو خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے یا بنی اسرائیل ان کی قوم کا نام لیا جاتا یا ان کو کہہ دیا جاتا تھا یا ایوہ المساکینو اے مسکینو لیکن یہ جو خطاب ہے یہ اسپیشل خطاب ہے کہ اے ایمان والو اے ایمان کی دولت کو اپنے سینوں میں دبانے والو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسپیشل خطاب ہے ایمان والوں کے لیے اور اس سے پیار ٹپکتا ہے ایک ماں جب اپنے بیٹے کو نام سے بلائے محمد ادھر آ احمد ادھر جا ارے داؤد سلیمان تو کیا کر رہا ہے یہ جو نام ماں لیتی ہے تو خیر وہ ماں لے رہی ہے اس کو بلا رہی ہے لیکن وہی ماں اگر یہ کہے آ میرے بیٹے جا او مائی سن کم یا مارو ڈکرویا آوی جا یہ جب ماں بولتی ہے تو اس سے پیار ٹپک اس ورڈ کے اندر اتنی مٹھاس ہے اتنا پیار ہے کہ جب ماں کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو بیٹے کا دل خوش ہو جاتا ہے بیٹے کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ میری ماں نے مجھے سن کہا میرا بیٹا کہا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے میرے بھائیوں ماں باپ تو وہ دولت ہے جو زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے ایک ہی بار ماں باپ کا سایہ نصیب ہوتا ہے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا تھا پہلے انڈیا میں تھے بعد میں ہجرت کر کے وہ پاکستان چلے گئے بہت ٹاپ لیول کے عالم جنہیں ساری دنیا حضرت پیر صاحب بزرگ جناب شیخ الاسلام ان ناموں سے یاد کیا کرتے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں کراچی چلا جاتا ہوں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر پر اور کبھی کبھی تو اسپیشلی ان کے گھر پر اس لیے جاتا تھا کہ جو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی امی تھی وہ میری ممانی میری آنٹی تھی تو جب میں ان کے گھر پر جاتا تو وہ ایک ہی عورت پوری دنیا میں ایسی تھی کہ جب مجھے دیکھتی تو کہتی کہ بیٹا تو آ گیا فرماتے خدا کی قسم جب وہ بیٹا کا لفظ بولتے تھے مجھے دل میں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ میں باقاعدہ وہ بیٹے کا لفظ سننے کے لیے اپنے گھر سے کراچی تک کا سفر کیا کرتا تھا کیونکہ ساری دنیا مجھے حضرت بزرگ شیخ الاسلام ایسے الفاظ سے نوازتی میری ماں موجود نہیں تھی تو میں خالہ کی زبان سے اور ممانی کی زبان سے وہ لفظ سننے کے لیے ان کے پاس جایا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین زندہ ہے ان کے سایوں کو تادیر ان کے سروں پر قائم رکھے اور جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرمائے تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بات اس لیے ذہن میں آئی کہ ابھی میں اصل میں داخل ہو رہا تھا ہمارا ایک نوجوان مسلی ہے کئی بار اس کو میں نے مسجد میں دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہا تھا کہ مولانا آج شہری کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گئے آج سہری کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ گزشتہ اتوار کو وہ اسی مسجد میں آپ کے بیان میں بیٹھی تھی اور دعاؤں میں رو رہی تھی آج اس کا میرے سر سے سایہ اٹھ گیا تو اس پر سے مجھے یہ بات آ گئی اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی بھی مغفرت فرمائے برحال میرے بھائیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ خطاب کرتا ہے نا یا ایوہ الذین آمنو تو اس میں پیار چھلکتا ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کہ میرے بندوں تمہارے دل میں وہ ایمان موجود ہے جس ایمان سے تم میرے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہو میرے نبی کو مانتے ہو تو اس پیار سے محبت چھلکتی ہے اور اس لفظ میں محبت معلوم ہوتی ہے تو اللہ خطاب کر رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو آ اللہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے تمہارے پروردگار نے تمہیں روکا ہے ان باتوں سے تم بچنے والے بن جاؤ اگر اللہ نے حرام کھانے سے روکا ہے تو حرام کھانے سے رک جاؤ حرام پینے سے روکا ہے حرام پینے سے رک جاؤ حرام خریدنے سے روکا ہے تو حرام چیزوں کا خریدنا چھوڑ دو حرام بیچنے سے روکا ہے تو حرام بیچنے کو چھوڑ دو حرام معاملات سے روکا ہے تو حرام معاملات سے اور ٹرانزیکشن ڈسٹریکشن سے بچ جاؤ غرضے کہ اللہ نے دنیا میں جن جن چیزوں کو اے ایمان والوں تم پر حرام کر دیا ہے ان حرام کی ہوئی چیزوں سے تم بچ جاؤ اسی کا نام ہے تقوی اور اسی کا نام ہے دل میں اللہ کے در کا ہونا قاب بن احباب بہت بڑے یہودیوں کے عالم گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ایمان انہوں نے قبول کر لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے امیر المؤمنین بن گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہودیوں کا بہت بڑا عالم بنایا تھا ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے بھی بہت بڑے عالم بن گئے اتنے نالجبل پرسنالٹی تھی وہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ کام میرے ساتھ میں ہوتے تو میرے سارے پرابلم سالو کر دیتے اس لیے میں ہمیشہ ان کو اپنے پاس رکھتا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب اخبار کو یہ کہا کہ دیکھو مجھے کچھ ایسی باتیں بتلاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تقویٰ پیدا ہو جائے خدا کا خوف آ جائے ایسی کچھ باتیں بتلا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین تقویٰ پیدا کرنے اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز قرآن ہے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرو اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا تقویٰ بھی پیدا ہوگا خوف بھی پیدا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعب قرآن تو میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن مجھے اپنی طرف سے کوئی بات بتلاؤ کوئی ایسی بات بتلاؤ جو تمہیں معلوم ہے تمہارے نالج میں ہے جس کی بنا پر میرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین ایک بات یاد یاد رکھنا دنیا میں جتنا ہو سکے نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنا جہاں سے ملے جدھر سے ملے جتنی ملے نیکیاں جمع کرتے رہنا اور نیکیوں کا ڈھیر اپنے پاس لگا لینا اس لیے کہ امیر المؤمنین ایک بات یاد رکھنا اگر ایک آدمی کے پاس اگر ایک آدمی کے پاس سیونٹی نبیوں کی نیکیاں ہوگی ستر انبیاء کی نیکیاں ہوگی پھر بھی قیامت کے میدان میں اسے وہ نیکی کم معلوم ہوگی سنیے کہ سیونٹی نبیوں کی جو نیکیا ہے وہ ایک آدمی کے پاس موجود ہو اس کے باوجود بھی اسے وہ بہت کم معلوم ہوگی یہ سیونٹی انبیاء عالمی و وسلام کی نیکیا اس بنا پر کے اللہ کی نعمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری نیکیوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس لیے نیکیوں کو جمع کرتے رہنا کرتے رہنا اور یاد رکھنا میر المؤمنین قیامت کے پہلے پہلے ایک آواز آئے گی وہ اتنی خطرناک آواز ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے یا ربنا نفسی نفسی یا ربنا نفسی نفسی نبیوں کی زبان سے نکلے گا اللہ ہماری جانوں کی حفاظت ہو اللہ میرا معاملہ کیا ہوگا ایسا وہ دن ہوگا بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام احبار کا یہ جملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے نیکیوں کو جمع کرو سیونٹی نبیوں کی نیکیاں بھی اس دن ہمیں کم معلوم ہوگی کیونکہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ان نیکیوں کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی اس میرے بھائیوں ایک ارادہ کرو کہ ایک طرف میں گناہوں سے بچو اور دوسری طرف جہاں سے جیسے نیکی مل جائے ذکر اللہ سے صدقے سے خیرات سے لوگوں کے ساتھ میں پیار محبت سے ملنے سے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جدھر سے جو اچیومنٹ ہو اور جدھر سے نیکی مل جائے یہ نیکیاں کل قیامت میں بہت کام آنے والی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ انسان جب نیکیوں کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت تو بناتے ہیں اس کی دنیا بھی سور جاتی ہے وہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فوجی تھا جس کا نام تھا سبک تگی یہ جو فوجی تھا آرمی میں کام کیا کرتا تھا لیکن غریب آدمی تھا اس کا حال یہ تھا کہ جو کچھ بھی ویجز ملتی تھی وہ اتنی کم ہوتی تھی بڑی مشکل سے اس کا مہینہ پورا ہوتا اس نے گوڑا پال رکھا تھا کبھی کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے کے لیے چلا جاتا شکار مل گیا کوئی جانور ہاتھ لگ گیا تو اسے اٹھا کر وہ لے آتا گھر میں اسی کو پکا کر کھا لیتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا شکار کرنے کے لیے گیا جانور ہاتھ میں نہیں آیا ہنٹنگ کرنے گیا تھا کچھ بھی نہیں ملا واپس آتا اس دن اس کے گھر میں پاکا ہو جاتا یہ ہسبینڈ وائف اس طریقے کی غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں سبق تگی کا واقعہ لکھا ہوا ہے جو ایک فوجی تھا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے گھوڑے کو لے کر شکار کرنے کے لیے گیا جب شکار کرنے کے لیے یہ گھوڑا دوڑا رہا تھا تو اسے سامنے ایک ہرن نظر آیا ایک ہرنی تھی اور ایک ہرنی کا بچہ تھا ایک ڈیئر اور ایک اس کا چھوٹا سا بچہ اس نے دیکھتے ہی اپنا گھوڑا دوڑایا اب جب اس کا گھوڑا دوڑنے لگا تو ہرنی تو بہت تیز دوڑتی ہے ہرنی نے بھی دوڑنا شروع کیا اور فلانگے مارتے ہوئے وہ ہرنی تو بہت آگے نکل گئی لیکن اس نے وہ چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیا ہرنی کا بچہ اس کے ہاتھ میں آ گیا یہ بہت خوش ہوا کہ چلو بچے کا تو میں نے شکار کر لیا اسے پکڑ کر وہ لے کر نکلا ابھی اسے وہ پکڑ کر باندھتا ہے اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ ہرنی جو بھاگ گئی تھی وہ دوبارہ واپس آ گئی ابھی تک تو جان بچانے بھاگ رہی تھی لیکن اب اس نے دیکھا کہ وہ ہرنی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ آواز نکال رہی ہے بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتی ہے اور چلا رہی ہے اتنی دردناک آواز نکال رہی تھی گویا وہ اپنے ورڈز میں یہ فریاد کر رہی تھی کہ مجھے میرے بچے سے جدا مت کرو میرا بچہ مجھے واپس دے دو سبک تگی کہتے ہیں کہ وہ رو رہی ہے فریاد کر رہی ہے بار بار اپنے منہ کو آسمان کی طرف اٹھا رہی ہے اور گویا وہ فریاد کر رہی تھی وہ تو بھاگ گئی تھی چلی گئی تھی لیکن بچے کی محبت میں وہ ماں واپس لوٹ کر آئی کہ بچے کے بغیر کی زندگی کیا ہے اگر یہ شکاری کرنا چاہتا ہے تو دونوں کا کر لے ورنہ میرے بچے کو چھوڑ دے وہ فریاد کر رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے دے دو اس کے رونے سے ہی نہ جنازہ ہو رہا تھا سبکتگی کہتے ہیں کہ جب وہ فریاد کرنے لگی مجھے اس کے رونے پر اور آواز نکالنے پر رحم آ گیا میں نے بچے کو چھوڑ دیا کہتے جیسے ہی بچے کو چھوڑا ماں بھی دوڑنے لگی وہ بچہ بھی دوڑنے لگا دونوں وہاں سے چلے گئے اور میں اپنے گھر پر اس دن خالی آیا وہ رات بھی میری فاقے میں گزری ہے میں بھی بھوکا سویا میری بیوی بھی بھوکی سوئی لیکن اس سبکتگی کا بیان ہے کہ جب رات کو میں سویا ہو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبکتگی اے سبکتگی آج تُو نے ایک ماں کے دل کو خوش کیا ہے ایک ماں کے دل کو نے آج خوشحالی پہنچائی ہے میرا بھی وعدہ ہے خدا کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا کر رہوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بشارت دی فرمایا کہ تم نے کسی کے بیٹے کو آج آزاد کیا ہے ایک ماں ایک جانور کے بچے کو تم نے آزاد کیا ہے تمہیں بھی بشارت ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر پر ایک بچے کو پیدا کرے گا تمہارے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ایک زمانہ گزرتا ہے ان کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے اور ان کے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے یہ وہی لڑکا ہے آج جنہیں ہم سلطان محمود غز کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ سلطان محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان کو پتا کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جاو جلالی نصیب فرمائے کہ وہ وقت کے بادشاہ بنے اور جو بشارت ملی تھی بیٹا بھی ملا بادشاہ بھی بنا اور اللہ نے سبک تگی کو ایک بادشاہ کا باپ بنا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب انسان نیکیوں کو تلاش کرنے نکلتا ہے اور اچھائیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں نوازتا ہے آخرت بھی بنتی ہے دنیا بھی اس کی بن جاتی ہے جس کی یہ زندہ مثال موجود ہے تو برحال میرے بھائیوں کعب احبار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو تمہیں ملی ہے یہ نیکیوں کے جمع کرنے کی جگہ ہے اس میں جتنی نیکیاں جمع کر لوگے یہ نیکیاں کل تمہارے کام آنے والی ہے اور اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا کہ جن بندوں کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں سے ہو سکے جتنی ہو سکے نیکیاں ہم سے جمع ہو جائے اللہ کو ہم راضی کرنے والے بن جائے اور اسی بنا پر نیکیوں کے جمع کرنے کے لیے اور اچھے عمل کرنے کے لیے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اے لوگوں اپنے اندر خودداری پیدا کرو ہمت رکھو نیکیوں کو جمع کرو جتنی نیکیاں تم جمع کرو گے یہ نیکیاں کل تمہیں قیامت کے دن کام آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو ذر خود کی نیکیاں خود جمع کر جتنی زندگی ہو سکے خودداری سے گزار کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر تم گوڑا چلا رہے ہو گوڑا اور چابک تمہارے ہاتھ میں ہے اگر وہ زمین پر گر جائے تو وہ بھی کسی سے مت مانگنا خود اٹھا لینا کوشش کرو خودداری کی خود کام کرنے کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی ہے اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بہت خلاف تھے کہ کوئی آدمی دوسروں کے سہارے پر جیتا رہے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو تبی کرتے ہیں خود عمل کرو خودداری پیدا کرو نیکی حاصل کرو اور نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کیا کر ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب آدمی ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بڑے فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے آج آپ کے پاس آیا ہوں سوال کر رہا ہوں کچھ اللہ کے نام پر مجھے دے دو کوئی چیز اگر آپ کے پاس موجود ہو تو میری مدد کر دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہوتا تو دے دیتے ورنہ کسی صحابی سے مانگ کر دلوا دیتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے آپ کی عقل بھی اتنی اعلیٰ تھی فوراً سمجھ گئے کہ ان کو دینے میں مزہ نہیں ہے اس صحابی کو یہ سوال کیا کہ کیا ہے تیرے گھر پر کتنا سامان نے رکھا ہے گھر پر وہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غریب آدمی ہو میرے گھر پر دو ہی چیزیں ہیں میرے گھر پر دو ہی چیزیں ہیں ایک کمبل ہے بلینکٹ ہے اور وہ اتنا ہے کہ آدھے کو بچھا دیتا ہوں آدھے کو اوڑھ لیتا ہوں اور دوسرا میرے پاس ایک پانی کا پیالہ ہے جس کے اندر میں پانی بھی پیتا ہوں کھانا بھی کھا لیتا ہوں اگر مجھے نصیب ہو جائے اس کے علاوہ میرے گھر میں دوسری تیسری کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھر پر جاؤ اور دونوں چیزیں میرے پاس لے کر آؤ وہ صحابی گئے اپنی وہ پرانی پھٹی ہوئی بلینکٹ کو بھی لے کر آئے اور وہ بابل وہ پیالہ بھی لے کر آئے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پورے گھر کا سرمایہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں وہ بلینکٹ لیا دوسرے ہاتھ میں پیالہ لیا اور اٹھا کر صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو میرے صحابہ کون خریدے گا کون اسے لے گا بولو قیمت لگاؤ آپشن فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیلامی کر رہے بولو بولو قیمت بولو اب وہ پرانا بلینکٹ ہے وہ پرانا پیالہ ہے اور حضور صحابہ کو پوچھ رہے بتاؤ میرے صحابہ کون خریدے گا حضور بار بار پوچھ رہے تھے ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ مجھے دے دو میں ایک درم دیتا ہوں ایک سلور کوئن دے دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ اس کی قیمت ایک درم کی بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں نہیں درم بہت کم ہے بولو بولو اور بولی لگاؤ بولو کون خریدے گا یہ دو چیزیں ہیں جلدی بولو ایک دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں دو درم دے دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے منظور لاؤ دو درم دو درم لیے بلینکٹ اور پیالہ ان کو دے دیا کہ جاؤ لے کر جاؤ اور وہ دو درہم دو سلور کے کوئن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو جن کے پاس یہی تھا وہ بھی گیا ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا میرے بھائی ایک درہم کا کھانا خرید کر لا خود بھی کھا گھر والوں کو بھی کھلا اور یہ جو دوسرا درہم ہے نا اس سے جا کر کلہاڑی کا اگلا حصہ جو لوہے کا آتا ہے ایکس کے لیے جو آگے کا لوہے کا حصہ آتا ہے وہ لے کر وہ صحابی گئے ایک درم کا کھانا لیا اپنے گھر کے لیے اور ایک درم کا وہ کلہاڑی کا اگلا حصہ جو لوہا ہوتا ہے وہ خرید کر لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑا ڈھونڈا اور لکڑے کو لے کر دستے کو لے کر اس کلاڑی کے اندر ڈالا اور اس ایکس کو برابر بنا دیا ٹائٹ کر دیا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ ایک درم کا کھانا اپنے گھر والوں کو دے تو بھی کھا اور یہ کلہاڑی لے کر جنگل میں چلا جا لکڑیاں کاٹ بیچنا شروع کر اور پندرہ دن کے پہلے مجھے نظر مت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی بھی دی اور کہا جاؤ کام پر اور ان کو بھیج دیا کھانا گھر پر پہنچ گیا اور ان کو کہا محنت کرو ففٹین ڈیز کے بعد پندرہ دن کے بعد وہ انصاری صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسکرا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میرے بھائی اب کیا حال ہے وہ انصاری صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے روزانہ اتنی لکڑیاں کاٹ لیتا ہو کہ شام میں اتنا پیسہ ہو جاتا تھا کہ میں گھر پر کھانا بھی لے کر جاتا تھا اور پیسے بھی بچا لیتا تھا پندرہ دن ہوئے میں نے دس درم ایکسٹرا جمع کر لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا ہاں میرے بھائی دیکھئے دس درہم تیرے پاس جمع ہو گئے اس سے کچھ اناج وغیرہ خرید لے کچھ اور سامان خرید کر لے کر آ اور اسی طرح محنت کرتا رہے محنت کر اور خود نیکی حاصل کر یہ اچھا ہے ورنہ اگر تو بھیک مانگتا رہتا کل کہیں ایسا نہ ہوتا کہ بھیک مانگنے کی وجہ سے قیامت کے دن تیرے چہرے پر داغ لگا دیے جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکلی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلایا کہ زندگی ایسے جیا کرتے ہیں اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود محنت کرو کوشش کرو اور اپنے پروردگار کو راضی کرو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ دنیا کا جب بھی معاملہ آئے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو دین کا معاملہ آئے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو دین کا معاملہ ہے اوپر والے کو دیکھ کہ میں روزانہ اتنی عبادت کرتا ہوں یہ بھائی تو مجھ سے بھی زیادہ کرتا ہے یہ تو مجھ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں نے دو قرآن ختم کیے یہ چوتھا قرآن ختم کرنے والا ہے ایک جذبہ پیدا ہوگا اور دین کا کام کرنے لگے گا اور عبادت میں لگ جائے گا دنیا کا معاملہ ہے تو نیچے والے کو دیکھ کہ اللہ نے مجھے تو بہت کچھ دیا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بالکل بے سہارا ہے تو تیرے اندر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس تو بہت کچھ ہے وہ اور شکر ادا کرے گا لیکن اللہ معاف کرے آج میں بھی اور ہم سب بھی اس میں مبتلا ہے کہ بچا اس کے کہ ہم دین میں اوپر والے کو دیکھے ہم دین میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں شوہر بیوی کو کہے کہ نماز پڑھ تو کہا میں کیوں پڑھوں تیری بہن کہاں پڑھتی ہے تیری ماں کہاں پڑھتی ہے نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے تو میں کیوں پڑھوں وہ جائیں گے جنت میں میں بھی جاؤں گی جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے اور دنیا میں ہمارا معاملہ یہ ہے ہم سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں اس کا گھر ایسا اس کی گاڑی ایسی مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہر وقت روتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے اور فریاد کرتا رہتا ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بڑے شاعر گزرے ہیں فرماتے کہ ایک مرتبہ میں زہر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا میرے پیروں میں شوز نہیں تھے میں اتنا غریب تھا کہ پیر کے لیے چپل یا جوتے نہیں خرید پایا تھا اتنی گرمی تھی کہ جس کی بنا پر میرے پیر جھلس رہے تھے چل رہے تھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی میں نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تھا میں دل میں سوچنے لگا کہ اللہ اتنی تیری عبادت کرتا ہو تیرے تجھے راضی کرنے کی فکر کرتا ہو دیکھ پانچوں وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہو ابھی بھی نماز پڑھ کر باہر نکلا ہو لیکن اے اللہ تو کم از کم مجھے اتنا دیتا کہ میں جوتے یا چپل خرید لیتا تاکہ میرے پیر جھلس نہ جاتے مجھے تکلیف نہ ہوتی اللہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ اتنی تنگی میں نے مجھے رکھا ہے فرماتے یہ دل دل میں فریاد کر رہا تھا اچانک میری نظر پڑی سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جو دونوں پیروں سے لگڑا ہے اور بیساکھی کے سہارے چل رہا ہے فرماتے جب نظر پڑی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ اللہ تیرا تو شکر ہے کہ نے مجھے چپل ہی نہیں دی ہے اس کے تو بیچارے کے پیر بھی موجود نہیں تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہے نیکیاں جمع کرو اچھائیاں گیدر کرو برائیوں سے بچو یہ چیزیں قیامت میں بہت کام آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نیک جذبات نصیب فرمائے گناہوں سے حفاظت فرمائے زیادہ سے زیادہ اسے رادی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین